حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پہلی چوٹ کے وقت ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستر